الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يظل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب کزال کا ارسلنا کا فی امتن قد خلط من قبل اممن لتتلو علیہم اللذی اوحینا الیکا وهم یکفرون بالرحمن قل ہوا ربی لا الہ الا ہوا علیہ توکلت و الیہ متاب صدق اللہ علیہ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس نبی کے اوپر اس کے رب کی طرف سے نشانی نازل کی جاتی یعنی خاص معجزہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حدیت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور حدیت دیتا ہے اللہ اس کو جو حدیت چاہتا ہے اللہ زین آمن و تتم ان ذکر اللہ جو حدیت چاہتے ہیں یہ وہ ایمان والے لوگ ہیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں سنو اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے دل مطمئن ہوتے ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے کام کرتے رہتے ہیں اچھے اعمال بجا لاتے ہیں تو با لہم ان کے لیے خوشخبری ہے وہ حسن و معاب اور اچھا ٹکانہ ہے کدال کا ارسل کفی امت قد خلط من قبل ایسے ہی اے نبی ہم نے آپ کو ایک امت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اس سے پہلے بھی بہت ساری امتیں اور پیغمبر گزرے ہیں ہم نے آپ کو اس امت آخری کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا تاکہ آپ ان کے سامنے اس وہی کی تلاوت کریں جو ہم آپ کے اوپر کر رہے ہیں یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں فرما دیجیے کہ رحمان اللہ ہی کا نام ہے وہی میرا معبود ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے و علیہ مطاب اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں بات کل کے سبق میں تھی کہ جو لوگ قطع تعلقی کرتے ہیں وہ فساد فی الارض کے مترادف ہو جاتی ہے بات جب حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے تو پھر لڑائی ہوگی جب حقوق ادا کریں گے تو لڑائی نہیں ہوگی پھر یہی لڑائی ہونا زمین میں فساد ہے اللہ جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ دیتا ہے کم دیتا ہے اس کی مرضی ہے یہ آج کے سبق میں فرمایا کہ یہ مشرقین مکہ یہ بات کہتے ہیں کہ اس نبی کے اوپر کوئی خاص معجزہ کیوں نہیں نازل کیا جاتا کہ جس کو دیکھ کے ہم مطلب ایمان لے آئیں اور قرآن مجید نے ان کے اس بات کا جواب یوں دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کی طرف رجوع کرتا ہے رہی بات معجزات کی تو معجزات کا لوگ مطالبہ کرتے ہیں لیکن جب انبیاء علیہ السلام معجزات دکھاتے ہیں تو لوگ ایمان تو نہیں لاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معجزات دکھائے جیسے شک صدر کا معجزہ ہوا ان کے زمانے میں یعنی مکی دور میں ہوا ہے چاند کے ٹکڑے ہونا یا معراج کا واقعہ ہونا اور ان تمام باتوں کا آپ نے بتانا جیسے انہوں نے سوال کیے یہ سب موجزات ہی ہیں لیکن موجزات کو دیکھ کے تو ایمان نہیں لائے ایمان وہ شخص لاتا ہے یہدی الیہ من اناب جو رجوع اللہ کرتا ہے پھر اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ بغیر اس کی طلب کے اسے ہدایت نصیب ہو جائے ایسا نہیں ہوتا پہلے پہلے گزر چکی ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم جب تک کوئی اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے اللہ نہیں بدلتا غالباً اس میں حالی کا یا کس گئے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا کہ جب تک انسان رجوع اللہ نہیں کرتا آپ مشہور واقعہ ہے حضرت ابو الغرد فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ مکرمہ میں گئے اور انہیں کسی نے بتایا تھا کہ مکہ میں کوئی شخص ہے جو دعوت اللہ دیتا ہے تو انہوں نے کہا چلو جاتے تو ہیں نا ایک دعوت اللہ والا شخص ہے تو اس سے مل لیتے ہیں اس کی بات پسند آتی ہے تو قبول کریں گے اب انہوں نے اپنے علاقے سے سفر کیا اور مکہ میں آئے تو کسی سے پوچھنے کی بھی وہ اس زمانے میں اتنی سختیاں تھیں کہ پوچھنے کی بھی اجازت نہیں تھی کوئی پوچھتا بھی تھا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کوئی ہے تو لوگ اس کو بھی مارتے تھے یہ سوچتے رہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہ پھر ان کی بھی خاموشی اختیار کی اور کہا میرے ساتھ آ جاؤ آپ دار ارقم میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر ملاقات ہوئی اور تبلیغ ہوئی بات چیت ہوئی یہ انہوں نے ایمان لایا جب ایمان لایا تو آپ نے منع کیا کہ آپ گھر چلے جاؤ جب ہماری طرف سے اعلان ہوگا تو پھر آپ اس وقت اعلانیہ مطلب اپنے ایمان کو ظاہر کر دیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہا حضور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں تکلیف برداشت کرنے کے لیے راضی لیکن میں ایمان کا اعلان کر کے جاؤں گا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چنانچہ انہوں نے پھر حرم میں اعلان کیا لوگوں نے مارا پہلے انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا اور اس نے بھی جا کے اچھی خبر سنائی لیکن انہوں نے کہا چلو پھر خود جاتے ہیں تو صحیح اندازہ ہوگا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کی طلب کے لیے جس نے سفر کیے جو رجوع اللہ جنہوں نے کیے اور ہدایت چاہتے تھے تو اللہ نے فوراً ہدایت کے فیصلے کیے لیکن جو لوگ ہر درم تھے اور معجزات کا ہی مطالبہ کرتے رہے اور معجزے اتنے بڑے بڑے دیکھ بھی لیے تو تب بھی تو ایمان نہیں لایا جیسے اب کمر کے معجزے سے اونچا اور کون سا معجزہ ہو سکتا ہے کہ پاؤں میں چاند کے ٹکڑے آ گئے اور لوگوں نے شام کے لوگوں تک نے گواہی دی کہ ہم نے ایک دن ایسا دیکھا تھا کہ چاند کے دو حصے ہو گئے تھے تو جو بعد میں جب ملاقاتیں ہوئیں تو فلانی تاریخ کو ایسا ہوا یا معجزہ معراج کا ہے کیوں نہیں اس نبی کے اوپر اس کے رب کی طرف سے معجزہ نازل کیا جاتا ہے کفار نے کہا اے نبی آپ فرما ان اللہ من اناب اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اس کو دیتا ہے جو ہدایت کی طرف رجوع کرتا ہے جو اسے مانتا ہے پھر وہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے یعنی ہدایت جو ہے اس میں انسان کی طلب ضروری ہے یوں ہی ہدایت نہیں ملے گی انلزمکم ہوا قرآن سورہ نور میں بیان کی بات انلزمکم ہوا وہ ان تم کہ میں تمہارے اوپر حق کو انڈیل دوں گا اور تم ناپسند کرو حق کو تم حق کو ناپسند کرو اور میں تمہارے اوپر حق کو انڈیل دوں گا ایسا نہیں ہو سکتا تم حق کو پسند کرو پھر حق آپ کو ملے گا کیونکہ اسلام ایمان تو ایک قدر و منزلت والی دولت کا نام ہے کہ ایک اچھے شخص کو یہ نصیب ہوتی ہے جو اس کی قدر کرنے والا ہے بے قدروں کو نہیں اب بعض بہت سارے ساتھی یوں کہتے ہیں نا جی اللہ توفیق دے گا تو نماز بھی پڑھیں گے اللہ توفیق دے گا تو حج بھی کریں گے یہ اپنی شیطانیت کو اللہ کے اوپر پھینکتے ہیں یہ کیسی توفیق ہوتی ہے اللہ نے توفیق دے دی نا آپ کو دماغ دیا ہے عقل دی ہے کان دیے ہیں آزاد دیے ہیں وقت دیا ہے صحت دی ہے اس چیز کا نام ہے آزا کا اسباب کا موافق ہونا یہ توفیق کا ہونا ہے توفیق یہ تو نہیں ہے کہ اللہ فرشتوں کو بھیجے گا اور آپ کو اپنی دکان سے کان پکڑ کر فرشتے جو ہے وہ لے کے آئیں گے میں کہ بچے نماز پڑھو اگر نہیں پڑھتے ہو تو تمہارا ہم علاج کرتے ہیں یہ لوگ اس توفیق کی انتظار میں ہیں یہ توفیق نہیں ہوتی یہ تو عذاب الہی ہے کہ اللہ کا عذاب جب دیکھیں گے تو پھر اس وقت نیک بنیں گے توفیق ہے اسباب خیر کا مہیا ہونا یعنی انسان کا کا عقل و دانش صحیح ہونا یہ توفیق کا ہونا ہے اب اس کے بعد جو نیکی کو بجا لانا ہے وہ تھوڑی سی کوشش کرے گا طلب پیدا کرے تو طلب کا ظاہر کرے اللہ کی طرف سے پھر مدد آتی ہے اسی کو فرمایا وہ من اناب اللہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اس کو بلاتا ہے جو اللہ کی طرف آتا ہے جو آتا ہی نہیں ہے تو اس کو اللہ پھر زہر ہے کہ یہ اللہ زین آمنو یہ من انعام اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کون لوگ ہیں اللہ زین آمنو و تتم ان قلوب ہم بکر اللہ کہ جنہوں نے ایمان لایا تو ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہو جاتے ہیں پھر اسی بات کو دوبارہ ذکر کیا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب سنو اللہ کی یاد ہی سے قلوب کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اللہ کی یاد کیا چیز ہے اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ذکر سے مراد یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت مرد دلوں کو زندہ کرتی ہے اور ایک حدیث بھی ہے کہ دلوں کے زنگ کو دور کرو دو چیزوں کے ساتھ ایک قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اور دوسرا ذکر موت کے ساتھ کہ موت آنے والی ہے یوں مجھے نہلایا جائے گا پھر یوں اٹھا کے لے جائیں گے جنازہ ہوگا پھر قبر میں یہی مراقبہ ہے جو صوفیہ کراتے ہیں اور ہر کسی کے ساتھ یہ پیش آنے والا ہے تو اس سے انسان کے دل کا زنگ دور ہوتا ہے تو ذکر سب سے اونچا وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے اس کے بعد ذکر لا الہ الا اللہ اور درود شریف وغیرہ جو بھی اللہ کا نام ہے سب اچھا ذکر ہے اس ہے نا کہ جو ایمان والا ہے اس کے دل کو اطمینان ملتا ہے ذکر کے ساتھ اللہ کی یاد کے ساتھ جیسے مچھلی کو اطمینان ملتا ہے پانی میں جیسے پرندوں کو اطمینان ملتا ہے ہواؤں میں جیسے جنگلی جانوروں کو اطمینان ملتا ہے جنگلوں میں ایسے ایمان والے کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اللہ کی یاد میں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پہ بات کی کہ عَزَّتْ قُلُوبُهُمْ کہ اللہ کی جب یاد آتی ہے تو ان لوگوں کے دل ڈر جاتے ہیں وہاں بھی نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ دل ڈر جاتے ہیں یہاں پر بھی نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ نیک لوگوں کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں وہاں کہاں ڈر جاتے ہیں یہاں کہا مطمئن ہو جاتے ہیں بات یہ ہے کہ دونوں میں تضاد نہیں ہے جو اللہ والے لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کے عذاب اللہ کے ناراضگی کی باتیں آتی ہیں کہ اللہ ان باتوں سے ناراض ہوتے ہیں اور ان باتوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو ایمان والے لوگ ایسی باتیں سن کر ڈر جاتے ہیں اور جب ایمان والے لوگ ایسی باتیں سنتے ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے جس سے اللہ کا فضل نصیب ہوتا ہے ذکر و اذکار تلاوت نماز مگر سے اللہ راضی ہوتا ہے تو ان پر اتنے اتنے ثواب ملتے ہیں تو جب ایمان والوں کے سامنے اس طرح کی فضائل کی باتیں آتی ہیں تو ان کا دل مطمئن ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی ناراضگی کی باتیں آتی ہیں تو دل ڈر جاتا ہے یہی تو ایمان ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ المان ہو بین الخوف و کہ ایمان امید اور ڈر کے مجموعے کا نام ہے اللہ کے اوپر کامل امید رکھ کے کہ اللہ مہربان ہے اللہ غفور رحیم ہے بس اللہ کے اوپر ساری امید رکھ کے اور گناہ کرتا جاتا ہے جی وہ بخشنے والا ہے ایسا بھی نہیں اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ سے اتنا ڈرے اتنا ڈرے کہ کہیں اوپر بھی نہ دیکھے کہ اللہ ناراض ہو جائے اتنا ڈر رہا ہے نہیں دونوں پہلوؤں میں امید بھی ہو اللہ سے اور اللہ سے ڈر بھی رہا ہو یہ ایمان ہے یہ بین الخوف و رجا عرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ایک نوجوان بیمار کی بیمار پرسی کے لیے گئے جب تشریف لے گئے تو اس کی حالت مطلب ہے کہ حالت نزا والی تقریباً تھی آپ نے اس سے فرمایا کہ آپ اپنے دل کی کیفیت کیسی پاتے ہو اس ٹائم میں آپ اپنے دل کی کیفیت کیسے پاتے ہو تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول میں اللہ کے فضل پہ امید بھی رکھتا ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے گا مجھ سے راضی ہو جائے گا لیکن ساتھ ساتھ مجھے ڈر بھی لگ رہا لگا ہوا ہے کہ کہیں حساب و کتاب شروع ہو گیا تو پھر پھنس جاؤں گا ڈر بھی لگا ہوا ہے اور اللہ کے فضل سے امید بھی ہے کہ آپ کا دیدار نصیب ہوا آپ کے ساتھ سفر ہوئے نیکیاں بھی ہوئیں تو ان کی برکت سے آپ کی برکت سے اللہ معاف کر دے گا یہ امید بھی ہے اور ساتھ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر بھی ہے تو آپ نے اس پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ یہی وہ چیز ہے بیٹے جو آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی کہ جس شخص کو اللہ سے ڈر بھی ہو اور اللہ سے امید بھی ہو تو اللہ اس کو نجات دیتا ہے تو بات یہ ہے دوستو بات یہ رہی اللہ جینا آمنو وہ کہ جو انہوں نے ایمان لایا ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں بعض حضرات نے جو میں نے ابھی بتایا کہ ذکر اللہ سے مراد قرآن مجید لیا ہے اور تطمئن القلوب دلوں کا اطمینان ہونا اطمینان والا ہونا مطمئن ہونا ایمان کے اوپر مطمئن ہونا اور اسلاف اپنے ایمان کے اوپر اتنے مطمئن تھے اتنے مطمئن تھے کہ سامنے پھانسیاں نظر آ رہی ہیں اور پھر بھی وہ مسکرا رہے ہیں اور اشعار اشعار تو بندہ اس وقت پڑھتا ہے جب دل خوشی کی لئے میں ہوتا ہے تو اس وقت شعر کا ورود ہوتا ہے آپ زید ابن دسنا کو دیکھیں کہ جس وقت مشرقین مکہ ان کو حرم سے باہر لا کر وہ شہید کرنا چاہ رہے ہیں اور پھانسی سامنے ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ شکن جس حالت پر بھی مجھے یہ قتل کرنا چاہتے ہیں اللہ میرے ایمان کو قبول کرے میں راضی ہوں تو بات یہ کہ دلوں کا اطمینان یہ ہے ایمان کا مطمئن ہونا ایمان کا اتنا مضبوط ہونا ہے کہ یہ کوہ گراں کیا دنیا کی یہ چیزیں ہیں کہ پہاڑ جیسے بوجھ اور مصائب بھی اگر ایمان والوں پر آ جائیں تو ایمان والے اپنے ایمان سے نہیں پھرتے باقی بات انشاءاللہ کل کریں گے